جبیر بن متم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کئی نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں وہ ماہی ہوں جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے میں وہ حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے